جریر بن حازم نے بیان کیا اور ان سے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سانپوں کو مار ڈالا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو بارہ